أعوذ بالله یہ بہت بڑی نعمت ہے بات مفہوم ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اللہ پاک اسے دنیا سے دس گنی بڑی جنت دیں گے دنیا میں ایک ایمان والا ہوگا ایک ہی کلمہ پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو باقی رکھیں گے چالو رکھیں گے کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں دی ماں کی گوشت سے یہ نعمت ملی علماء فرما رہے ہیں کہ روزانہ دنیا میں تین لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں کم و بیش تین لاکھ روز پیدا ہوتے ہیں ہم آئے تین لاکھ لوگ آئے تھے کوئی یہودی کے وہاں ہے کوئی نسالہ کے وہاں ہے کوئی وہاں بنیا کے وہاں ہے کوئی پٹیل کے وہاں ہے اللہ جی۔ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ایک کام میں پیدا ہوتے ہی اجان پڑی گئی اقامت پڑی گئی نام مسلمان کا رکھا گیا یہ اللہ ہی کا فضل ہے اللہ ہی کا کرم ہے ہم اس ایمان کو ملنے پہ بھائی شکر ادا کریں ہم اللہ کا بہت بہت شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے جو ماں کی گوشت سے بھائی ایمان ملا ہے یہ ایمان ہمیں بچا کے لے کے جانا ہے دنیا میں ہم فکر مند رہ ہیں کہ ہمارا ایمان بچ جاوے بہت کے وقت بھی ایمان کو بچانا ہے شیطان جوڑ کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لیا جائے بغیر ایمان کو جاوے جس نے دنیا میں محنت کیا ہوگا فکر کیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جات و صفات کے یقین دل میں بٹھایا ہوگا وہی آدمی موت کے وقت کلمہ پڑھ سکے اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بھرا ہوا ہے میرے بھائیوں یہ کلمے کی حقیقت کو ہمارے دل میں بٹھانا اللہ کی بڑائی کو دل میں بٹھانا کلما فرما رہے ہیں نہ اللہ تعالیٰ زمین میں سما سکتے ہیں نہ آسمان میں سما سکتے ہیں اللہ کے رہنے کی جگہ کون سی ہے بھائی دل ہے یہ مسلمان کے دل میں اللہ رہ سکتے ہیں جہاں ہمیں اللہ کو بسانا چاہیے اللہ کی محبت کو بسانا چاہیے اللہ کی بڑائی کو بسانا چاہیے وہاں ہم نے دنیا بسایا ہے مخلوق بسایا ہے کہا اسے نکالو اور اللہ کی محبت اور اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں لاؤ یہ محنت ہے میرے بھائیوں اللہ کی جات و صفات کے یقین زندگی میں لانے کا دل میں لانے اس لیے اللہ نے جو ایمان دیا ہے بھائی اس کی ہم حفاظت جی، جی، اس ایمان پر اللہ مرنے کے بعد اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت دیں گے اس دنیا سے محفوم ہے دس گنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دیں گے شرط ہے دنیا سے ہم ایمان بچا کے لے کے جاؤ اور وہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے تکلیف نام کی تو وہاں کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ اپنے امر کن سے بنایا ہے جنت میں جو مکان ہے اس کا ایک انچ سونے کی ہے ایک انچ چاندی کی ہے مشک اور جعفران کا گارا ہے جنت کی عام مٹی ہے وہ جعفران کی ہے اور اس کے اندر جو کنکر ہے وہ فرمایا ہیرے جواہرات کے ہیں دودھ کی نہر ہوگی شہد کی نہر ہوگی پاکی یا شراب کی نہر رہتی ہوگی اللہ تعالیٰ جنت سے جو ہمیں نعمتیں دیں گے وہ کبھی چھینی نہیں جائے گی انسان کو جوانی ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی مولانا کہہ رہے تھے ہزار سال ہو گئے کروڑوں سال ہو گئے کبھی انسان برا نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ملے گی جو نعمتیں ملیں گی وہ ختم نہیں ہوگی ہمیشہ وہ نعمتیں ہمارے پاس میں کھانے کی پینے کی جو بھی نعمتیں ہیں جنت کی ہمیشہ جنتی کے پاس گی کبھی کم نہیں ہوگی اور یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نبیوں کے صفات دیں گے آدم علیہ السلام والا قد ہوگا آدم علیہ السلام جیسے تھے ایسا اللہ جنتیوں کو قد دیں گے ایوب علیہ السلام والا دل ہوگا داؤد علیہ السلام تو سلام والی آواز ہوگی یوسف علیہ السلام والا حسن ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام والی عمر ہوگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہوں صفاتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت سے داخل کریں گے بڑے مزے کی زندگی ہے میرے بھائیوں ایک جنتی کے بعد ستر ہزار نوکر خادم ہوں گے چھوٹے چھوٹے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی چھوٹے چھوٹے فرمائے ستر ہزار ریشم کے گڈے ملیں گے جنت میں ان گڈوں کے اندر مشک بھرا ہوا ہوگا عجیب وہاں کی نعمت اللہ نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے سب سے میرے بھائی ہم دنیا میں آخرت کی فکر کریں اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں فرما ہیں ایک جنت کی کے پاس ستر سے بہتر عورتیں ہوگی وہ ہور ہوگی ہور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس ہور کو اپنے امرکن کن سے پیدا کیا ایسا ہور کو اللہ نے بنایا ہے ایسا بنایا ہے کہ وہ کتنی خوبصورتی ہوگی کہ اس کے رخسان کے اندر جنتی اپنا چہرہ دیکھے وہ سارے کارے سمندر میں تھوک دے سارا سمندر میٹھا ہو جائے اس کا پیر کا گودا نظر آئے گا دل نظر آئے گا دل میں کتنی محبت ہے وہ بھی نظر آئے گی بڑی بڑی آنکھوں والی ہے کنواریاں ہیں نافرمانیاں نہیں کرتی ایسی عورتوں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا مولانا عمر صاحب فرما رہے تھے دنیا میں ایک گھور کا ایک دوپٹہ آ جائے ساری دنیا کے مالدار مل کر اس کو نہیں خرید ایسی نعمت اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر کے دیا کرتے میرے دوستوں ہم دنیا میں آخرت کی فکر کریں اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں آگے نہ فرمانے جمعہ کے دن جنت میں بازار لگے گا ہر جمعہ کو جنت کی اللہ کا دیدار کرے جب اللہ کو ہم دیکھیں گے جنت میں ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے اور تمنا کریں گے کہ ہمیشہ ہم اللہ کا دیدار کریں پھر ایک نور پھیلے گا خوشن اور بڑھے گا گنوں کے ساتھ سوال جواب وغیرہ ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنائیں گے بتاؤ اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے سب سنیں گے انشاءاللہ اللہ قرآن سنائیں گے اور بعض کہہ رہے سر انعام سنائیں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کریں گے جنت میں بڑے مزے کی زندگی ہے میرے بھائی اور آخرت کی عجیب سے بات میں آتا ہے مصروم ہے ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے نہ کسی کام نے سنا ہے بلکہ اس کے دل میں اس کا خیال اور رحم بھی نہیں بول رہا کہہ رہے تھے ارے آدمی خیال کریں سونے کا میں چاندی کا کا نہیں اللہ کے نبی کی سچی خبر ہے انسانوں کے دلوں پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے ایسی نعمت اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں تیار شرط ہے میرے بھائیوں ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کریں یہ دنیا مسافر کھانا ہے یہ دنیا مسافر کرنا ہے تھوڑے وقت کی راحت ہے تھوڑے وقت کی تکلیف ہے یہاں کی راحت کوئی راحت نہیں ہے اور یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے اصل راحت آخرت کی ہے اور اصل تکلیف بھی میرے بھائیوں آخر دنیا میں ایک انسان کو راحت ہی راحت مل جائے تکلیف کا نام و نشان نہیں ہے اس کے پاس ایک موت کا جھٹکا آئے گا ساری راحتیں بھول جائے ایک آدمی دنیا میں تکلیف ہی تکلیف ہے اسے بھی ایک موت کا جھٹکا آئے گا اس کی ساری تکلیف ختم ہو جائے گی مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں راحت دیں گے وہ کبھی ختم اس لیے میرے بھائیوں عجیب پاک میں آتا ہے مفہوم ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے آدمی یہاں جیسے عمل کرے گا ایسا ہی معاملہ اللہ کریں گے بھائی دستور ہے ہم دنیا میں گاؤں بھائی گاؤں روپے ہم نے بہت پھر بہت دعائیں کرے بہت محنت کرے کہ بھائی پاجری ہو جائے بھائی ہونے والا ہے ارے بولو کیا ملے گا ایسے دنیا میں جیسے کرتوت ہوں گے اللہ ایسا ہی معاملہ کریں گے اس لیے اللہ نے ایک زندگی دی ہے ایک وقت دیا ہے جس پاس میں آتا ہے اردو علیہ وسلم نے پڑھوایا سمجھدار عقلمند ہوشیار وہ آدمی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے یہ دنیا میں عقلمند ہے ہوشیار ہے جو مرنے سے پہلے اپنی مرنے کی تیاری کرے اور موت کا کوئی بھائی بھروسہ نہیں ہے کب آ کر موت ہمیں پکڑ لے گی ایک آدمی صبح میں ہمارے سامنے ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے شام کو اس کا اعلان ہوتا ہے مغرب کے بعد تو جنازہ لیا جائے شام کو ہمارے ساتھ میں صبح اعلان ہو رہا ہے کوئی موت کا بھروسہ نہیں کب آ کے ہمیں اور آپ کو پکڑ لے گی بس اس سے پہلے میرے بھائیوں ہم آخرت کی فکر کریں اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں اللہ کے حکم پر چلیں پیارے آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پر ہماری زندگی کو گزارے منمانی زندگی نہ گزارے دیکھو منمانی زندگی تو گزر جائے گی جیسی گزارنا چاہے ویسی زندگی بڑوں نے مثال دیا ہے پچاس کلو کا تو ساٹھ کلو کا ستر کلو کا سو کلو کا برف کا آئس کا ایک ٹکڑا ہے یہ عمر بتائی وہ آئس برف کا ٹکڑا زمین پر ڈالو تو کیا بنے گا بتاؤ کیچڑ بن جائے گا پگھل جائے گا رہے گا نہیں پگھلے گا پگھلے گا اور کیچڑ بنا یہی اپرنا پچاس ساٹھ ستر سو کلو کا آئس کا ٹکڑا پٹیرے میں ڈال دو چنکی میں ڈال دو وہاں بھی پگھلے گا رہنے والا تو وہاں بھی نہیں ہے لیکن وہ تکلیف کا سامان ہے یہ راحت کا سامان زندگی اچھی گزار کے جائیں گے مرنے کے بعد اللہ راحت دیں گے اور میرے دوستوں زندگی بگاڑ کے گئے نمازوں کا اہتمام نہیں ہے دین کا اہتمام نہیں ہے شریعت اور سنت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے اور غفلت کے ساتھ ایک زندگی ہم پوری جوانی بڑھاپا پورا کر رہے ہیں آج بھی موت کے بعد بہت روئے بہت پچھتائے گا میں فرمانے بیانوں میں سنا معاف ہے آج بھی مرنے کے بعد اپنی ناکامیابی کو دیکھ کر روئے گا چلائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا سمجھ لیا اب دنیا میں مجھ کو تو واپس کر دیں یا اللہ آپ نے جیسا کہا ہے ایسا کر کے آ جائیں گے تھوڑی مہلت دے دیجیے ہمیں دنیا میں واپس کر دو جیسا آپ نے کہا ہے ایسا ہی کر کے آ جائیں گے اللہ پاک کہیں گے ہر چیز ایک چانس دیا تھا زندگی دی تھی پرانے پاک تمہارے پاس تھے میرے بندے تمہیں سمجھاتے تھے عزیزیں تمہارے پاس میں تھی لیکن تم من میں آیا جی میں آیا ویسی زندگی گزار کے آدمی فرمایا کتنا بھی چلائے گا کوئی پانی پلانے والا ہمیشہ ہمیشہ عجاب میں پڑے رہے گا اس لیے میرے بھائیوں موت ہر ایک کو آنے کی ہے بس یہ زندگی اللہ نے دی ہے بھائی اس کی قدر کر لو رات دن ہم بڑے نہیں ہوئے ہیں اپنی قبر کے نزدیک جا رہے ہیں اور میرے بھائیوں ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں امتی کے ناطے سے بھائی دین کے کام کی ذمہ داری ہم سب کی ہے یہ امت سب سے اخیر میں آئی ہے سب سے پہلے جنت میں جائے گی بتاؤ ہم سب سے اخیر میں آئے ہیں ہمارے نبی آخری نبی ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اس امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں بتائیے کتنا بڑا مقام اللہ نے ہمیں دیا کہ یہ امت سب سے اخیر میں آئی ہے سب سے پہلے کہاں جائے گی بات جنت میں جائے گی پہلے کی امت کوئی نہیں جائے گی جنت میں وہ بعد میں جائے گی سب کے لیے دروازے بند بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے جائے گی پھر اور امتیں آئے گی یہ مقام ہمیں کیوں ملا ہے اتنی بڑی اللہ نے ہماری قرآن میں تعریف فرمائی اللہ فرمانے رہے مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفے کے لیے نکالی گئی تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ تعریف ہماری اللہ نے قرآن میں فرمائی کیا وجہ ہے بھائی کہ امت اللہ کے دین کا کام کرتی ہے لوگوں کو مسجد سے جوڑتی ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑتی ہے گھر گھر دکان دکان جا کر لوگوں کو سمجھاتا ہے بھائی دین پہ چلو دین میں چلنے میں کامیابی دنیا ٹیمپرری زندگی ہے آج مٹی پر ہے کل مٹی پر نیچے ہو جائیں یہ امت کا کام ہے ارے کوئی ایک دن بھی جماعت میں نہیں گیا اس کا بھی یہ کام وہ یہ نہ سمجھے میں جماعت میں نہیں گیا تین دن نہیں لگے میرا ایک دن بھی نہیں لگا اس کی بھی ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اللہ سے جوڑے جو بھائی جہاں ملے اس کو سمجھا بھائی ایمان اتنا قیمتی ہے نماز اتنا قیمتی ہے دین اتنا قیمتی ہے اللہ معاف کرے آج زندگیوں میں سے دعوت نکل گئی بھائی ملیں گے دھندے کی بات کریں گے کاروبار کی بیوی بچوں کی کھیتی باڑی کی ادھر کی ادھر کی سب باتیں ہو رہی ہے لیکن ہمارے بھائی کو ہم آخرت کی بات نہیں کرتے ایمان کی بات نہیں کرتے اللہ سے جوڑنے کی بات ہم نہیں کرتے حالانکہ مسلمان جہاں بھی جاتا وہ ظاہر تھا صاحب اور جہاں بھی رہتے تھے دعوت کا فکر کرتے ایمان کے بارے میں متفقی رہتے تھے اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت کا کام اللہ نے دیا ہے ہمیں یہ کوئی پارٹی گروپ بنانے کا کام نہیں ہے بھائی یہ کوئی پارٹی گروپ کا کام نہیں ہے یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ سے جوڑنے کا کام ہے بندوں کو اللہ کیسے جڑ رہے یہ مسجد سے کیسے جڑ جا رہے کی دنیا کیسے اچھی بنے ان کی آخرت کیسی بنے بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی نہیں نہیں بھائی ہر ایک کو مرنے کا ہے ہاں ہر ایک کو مرنے کا ہر ایک کو قبر میں جانے کا ہے تین بار چھ کا کمرے میں ہر ایک کو سونا ہے اور منی منو مٹی کے نیچے ہر ایک کو سو جانا ہے اور قیامت میں کھڑے ہو کے اللہ کو پوری زندگی کا حساب دینے کا بس یہی سمجھایا جا رہا ہے بھائی وہاں پہنچنے سے پہلے ہم وہاں کی تیاری کر لے رہے اصل دنیا نہیں اصل آخرت ہے دنیا کرنا ہے ہاں، دنیا کرنا برا نہیں ہے بڑے گہرے ہوئے پڑھو انجینئر بنو ڈاکٹر بنو وکیل بنو کھیتی باڑی کرو تاجر بنو لیکن دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ سنتوں کے ساتھ بچہ تاجر السلام صدیقین اور صالحین کی جماعت میں ہوگا یہ مقام ہے کہ اللہ نے ایسا دین ہمیں دیا ہے مسلمان کھاتے پیتے جنت میں چلا جا اللہ نے کیسا دین دیا ہے آج ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہے علماء کہہ رہے تھے بیانوں میں ایک آدمی کی ساٹھ برس کی عمر ہے ساٹھ برس مثال دے رہے ہیں اور ہر آدمی آٹھ گھنٹہ سو جاتا ہے آٹھ تاریخ کتنے ہو جاتے ہیں چوبیس آٹھ تاریخ چوبیس یعنی بیس برس اس کے سونے میں میری ساٹھ برس کی عمر ہے بیس سال میرے سونے میں چلے گئے ہر آٹھ گھنٹہ میں روز سو جاتا مثال دیا ہے انہوں نے اب بتاؤ یہ بیس سال حضور پاک علیہ السلام تو سلام کے سنت طریقے پہ سو جائے گا تو یہ سونا اس کا دین بن جائے کچھ کرنا نہیں ہے آدمی وہی کھانڈ پہ سو جائے گا وہی بستر پہ سو جائے گا لیکن ایک آداب بتائے کہ بھائی سونے سے پہلے ہو سکے آج لو دو رکھا تصویر فاطمہ پڑھو ایت الکرسی پڑھو چار پھول پڑھو استفار پڑھو درست وغیرہ وغیرہ یہ کہا گیا وہ آسان عمل پانچ دس پندرہ منٹ میں سب عمل سونے کے ہو جاتے ہیں پھر آتا ہے تو اس میں ملک بھی پڑھو عمل میں عجاب نہیں ہوگا تو میرے بھائی اس طریقے سے سنت طریقے سے ہم سو گئے بتاؤ یہ بیس سال فریشتے لکھتے اس کا سونا عبادت اور ایک آدمی گھر جا رہے ہیں اور پلنگ پڑھ کے کھاٹ پر جا کے پڑھ کے سو جا رہے بس کچھ پڑھے بھی نہیں پڑھا ایسا سو گئے یہ تو کوئی انسانوں کا طریقہ جانوروں کا طریقہ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں سلمان تو ہر جگہ سنت طریقے پہ عمل کرے گا پانی دس مرتبہ ہم دین میں پیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ پانی پی لیا تو پانی پینا بھی پڑ جائے گا ملے گا پیاس تو بج جائے گی اور اللہ تعالیٰ نیکی دیں گے اور اس کا پانی پینا دین بن جائے کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے پر اس اللہ کے بندے نے پانی پیا یہ سی سنت اللہ پاک نے ہمیں دیا ایسا دین دیا ہے سوتے سوتے کھانا کھاؤ کھانا سندر طریقے سے کھا رہے ہیں ارے استنجا جا رہے ہیں ایک نمبر جا رہے ہیں دو نمبر جا رہے ہیں طریقہ بتایا کہ آدمی دور سے دعا پڑے استنجے جانے کی دعا پڑے گا اور استنجا میں جائے گا تو دعوے پہ سے داخل ہوگا استنجا اچھی طرح صاف کر کے باہر نکلے گا سیدھا پیر نکالے گا دعا پڑے گا کرنا بھی بن گیا بتاؤ کتنا آسان ہمارے لیکن ہم جانتے نہیں ہیں سیکھا نہیں ہوا ہے ہمارے پاس اللہ کے راستے میں یہ ساری باتیں بھائی دوستوں بزرگوں زندگی میں لائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے بھائی زندگی میں جیت حاصل کرو بات چل رہی تھی جی میرے دوستوں ہم اور آپ ذمہ دار ہیں ایک آدمی پوری دنیا میں بے دین ہے پوری امت ذمہ دار ایک ہی آدمی کے پاس دین ہے اور پوری انسانیت کے اندر دین نہیں ہے وہ ایک آدمی پورے عالم کا پوری دنیا کا ذمہ دار ہے وہ محنت کرے گا کہ یہ سارے کے سارے دین پر کیسے اور پورے عالم میں دین ہے ایک آدمی بے دین ہے ایک آدمی میں دین نہیں ہے شریعت نہیں ہے سنت نہیں ہے اللہ کے احکام نہیں ہے یہ امت پوری فکر کرے گی کہ اس بھائی کے اندر کیسے دین جی آؤ بتاؤ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری یہ امت ذمہ دار ہے میرے بھائیوں یہ ہم سب کا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے اس لیے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں بھائی روزانہ ہم مسجد بار جماعت میں بیٹھے ہیں ہاں مسجد اور جماعت میں ہر نماز کی ہر مسجدوں میں کسی نماز کے بعد ہر ساتھی بیٹھتے ہیں دس آدمی بیس آدمی چالیس آدمی ساٹھ آدمی سو آدمی بیٹھ کے فکر کرتے ہیں بھائی ہماری بستی کے اندر ڈیڑھ سو مکان ہے تین سو بالغ مرد ہے یہ تین سو بالغ مرد کیسے مسجد میں آ جاؤ ہماری بستی میں کوئی نہیں نماز ہی نہ رہے پوچھا جاتا ہے فکر کی جاتی ہے ارے ہمارے اطراف میں جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ سب کیسے گھروں میں نماز پڑھنے والے بن جا رہے ہیں اس کی بھی فکر ہوتی ہے نوجوانوں میں کیسے دین آ جا رہے ہیں بھائی کیا کرنا چاہیے مشورہ ہوتا ہے اور دین کا تھوڑی دیر کا غور کرنا فکر کرنا یہ اپنے گھر کی ستر سال کی نفل عبادت کر رہے جتنے برس عبادت کرو اس سے بھی بہتر کیا بھائی دون دنیا میں دین زندہ ہو جائے دین کے بارے میں غور فکر ہو رہا ہے تو فرمائیے بہتر ہے اس لیے مسجدوں میں لوگ بیٹھتے ہیں دیکھو جماعتیں بن کے جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد پانچ نکلتے بعد پانچ لوگ آٹھ بجے نکلتے ہیں تین تین چار چار آدمی جاتے ہیں پانچ جگہ رات کو جاتے ہیں مغرب کے بعد حصہ کے بعد آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہے دکانوں پہ جاتے ہیں لاری پر جاتے ہیں گھروں پہ جاتے ہیں دروازے کھینچ کے جاتے ہیں بھائی الحمد للہ بھائی آ جاؤ عبد اللہ بھائی کو سمجھاتے ہیں اللہ کا گھر آباد کرو مسجد آباد ہے تو تمہاری رکشہ آباد ہے تمہارا گھر آباد ہے اور مسجد لہرانے تو ہم سب حیران ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹے کا کام ہے اللہ کے گھر میں آنے کا پانچ وقت کی نماز تو ہم پر فرض ہے آدمی کھڑے کھڑے نماز پڑھے گا نہیں پڑھ سکتا معذور ہو گیا مجبور ہو گیا علما سے پوچھو کہ کہاں بیٹھ کے نماز پڑھ لو کہیں تو اب تو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا معذور ہو گیا مجبور ہو گیا اب کوئی بات نہیں کھاٹ پہ پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو لیکن نماز ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے سلمان ہر جگہ جائے گا وہ فرمایا ہے نماز کی پابندی پانی نہیں لے سکتا ڈاکٹر نے کہا بالکل پانی مت لینا آدمی کلر منگا لے میٹ منگا لے ہوئے کام کرے اس کا ایک طریقہ بتائے لیکن نماز نہیں چھوڑے کتابوں میں یاد ہے اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے بھائی ہندو اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے بھائی ارے بولو مسلمان اور ہندو میں اگر فرق کرنا ہے ہندو لوگ اجان ہوتی ہے ٹائم ہوتا ہے تو سب بیٹھے رہتے ہیں ہے پٹیل ہے سب اور مسلمان اذان ہوتی ہے ان کے مسجد کی طرف جا ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ کہاں بولے یہ وہ اذان ہوئی نہیں جائیں گے سب مسلمان سب نماز کو جا رہے ہیں اب بتاؤ بھائی مسلمان بھی اذان ہوئی نماز کا وقت ہوا اور بیٹھا رہے اور وانیا پٹیل بھی تو مسلمان اور ہندو میں کیا یہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے ہمارے بہت سارے بھائی غفلت میں ہیں بتاؤ ان کے پاس کون جائے اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے اس وقت بھی ہمارا لگا ہے اللہ نے ہمیں نمازی بنایا ہے ہماری ذمہ داری ہے ان بھائیوں کے پاس جائیں گے ہم سمجھائیں گے کہ بھائی نماز اتنا چیز کی ارے کوئی ان کو تھوڑا سمجھا دیا نا سمجھانا جائے نہیں ہوتا ہے سمجھے بہت سارے ہماری طرف دونوں کے اندر جماعتیں گئی اور بہت سمجھایا لوگوں نے بالکل بیچاروں کو کچھ نہیں آتا لیکن جماعتیں جاتی رہی جاتی رہی الحمد للہ آزاد زندہ ہو گئے نماز زندہ ہو گئے مقابل شروع ہو گیا بولو بیس گڑ ہے اور پندرہ گڑ ہے کوئی مجان نہیں مسجد نہیں کچھ نہیں لیکن جمع تم جا کے سمجھایا بھائی نماز ایسی قیمتی چیز ہے جمعہ جمعہ تو پڑھنی چاہیے وہ بولتا بھاڑا نہیں ہے دس روپیہ جانے کا دس روپیہ آنے کا تین چوکرے ہیں سمجھایا کہ بھائی تم جمعہ کے دن بازار میں آؤ شہر میں آؤ تم کو اناج پانی لینا ہے کچھ لینا ہے ہماری مسجد والے اکرام بھی کریں گے لوگوں نے ایسا کیا جمعہ کے دن وہ لوگ آئے سامان بھی دلایا رعایت سے جمعہ کی نماز پڑی جمعہ کے بعد کھانا کھلایا پھر ان کو واپس دیا بہت پیدا ہوا کتنے اچھے لوگ ہیں ریاضی بھاؤ نے مال بھی دلا دیا سستا دلایا اچھا مال دلایا رہبری کی اور جمعہ کے بعد کھانا بھی کھلایا اب بیچارے کوئی دن جمعہ نہیں پڑی ان کو شوق لگ گیا پھر آنا شروع ہو گیا ماشاء اللہ جمعہ جمع جی۔ پھر گاؤں میں نماز شروع ہو گئی مدارس والوں نے مکتب میں سے مدارس والوں نے بچوں کو پڑھانے کے لیے آدمی بھیجا تنخواہ دیا سنجیت را ہے دار ہے وہاں سے برما ورما نے طے کیا بھائی سائیکل لے کے ہوٹل لے کے جاؤ اور اس گاؤں میں بچوں کو پڑھانا شروع وہ اثر میں اذان دیتے ہیں اثر پڑھتے ہیں مدرسہ پڑھاتے ہیں مغرب میں اذان دیتے ہیں مغرب پڑھتے ہیں بعض مطلب اگست کا دن ہوتا ہے پیشہ پڑھ کے آتے یہ میرے دوستوں محنت ہے کیا ملے گا بھائی جنہوں نے محنت کیا وہ گاؤں میں رہے تین دن رہے لوگوں کو سمجھایا بھائی اللہ سے جوڑنے کا کام کہ ہمارا بھائی جنت میں جا رہے جیسے ہم فکر کرتے ہیں ہم اور آپ کہاں جا رہے بھائی جنت میں چلے جا رہے تو ہمارے بھائی بھی کہاں جا رہے بھائی جنت میں مسلمان کا حق بھی ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو یہ محنت ہے میرے بھائیوں ہم بھی جنت میں جا رہے ہمارے بھائی بھی جنت میں جا رہے اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے بچیوں کے اندر روز محنت کریں گھر گھر جا رہے نوجوانوں کو ہم کھڑے ہو کے بات کیا بھائی اللہ نے دو آنکھیں دی دو ہاتھ دیے دو پیر دیے دو کڈنی دیا دو وال دیا کتنا قیمت دیے بتاؤ ان سے کہا میں تم کو ہم کم چار لاکھ روپیہ دیتے ہیں چار کروڑ دیتے ہیں دو آپ دے دو بولو دو گے بھائی بولے نہیں دے یہ اللہ نے بغیر مانگے آنکھیں دی ہاتھ دیا کوئی فیس نہیں رکھا ہے لائٹ لائن جاتا ہے دس منٹ جلائے تو بھی لائٹ بلا جائے اتنا یہ کیوں نہیں ہے آپ کا چلو اتنا پیسہ بڑھو کتنے سالوں سے آنکھیں دیکھ رہے ہیں کام کوئی اللہ نے چارج نہیں رکھا یہی چارج ہے بھائی اللہ کام پورا کرو یہ آنکھیں یہ ہاتھ یہ پگ اللہ کے آگے جھوٹ جاؤ اس کے حکم کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی اللہ نے بدل دیا اس لیے دیکھو یہ محنت کا کام ہے نہ ہوئے تو آوے نہ ہوئے تو نہ آوے یہ کوئی ایسی امت نہیں ہے میرے دوستوں آپ رہے پڑے ہوئے تو پڑھے یہ بہت غلط ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہی ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارے بھائیوں کے پاس جانا سمجھانا آجزی کرنا فجائی بتانا شوق دلانا یہ ہمارا کام ہدایت کا دینا کس کا کام ہے بھائی اگر بولو ہدایت دینا کس کا کام ہم سمجھانے تو جاوے ارے رو جانا ہمارے بڑوں کی فکر ہے جتنے نوازی آئے ہیں آپ کی مسجد میں ساٹھ نمازی ہے چار سفے ہیں کوئی جگہ دس سفے ہیں سوا سو نمازی سوا سو سوا سو بیٹھ جاؤ ایک سو بیس بھی نہیں ایک سو پچیس سے پچیس بیٹھ کے فکر کرے ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے بھائی یہ جماعت میں نہیں گئے گئے بڑے سب کا کام ہے ایک دن نہیں گیا وہ بھی بیٹھے معجور ہے ہمارے بڑے تو کہہ رہے ہیں معجور آدمی ہے چل بھی نہیں سکتا ہم بات کر اس کو بھی کہا تم بھی بیٹھ جا تجھے بھی اللہ چل دیں ہاں فکر میں تو بھی شامل ہو جا تم جائے گی جماعت دعا ماننا کہ اللہ تیرے بندے گئے ہیں سمجھانے گئے ہدایت تیرے ہاتھ میں ہم ان کا محنت کرنا قبول کر لے لوگوں کو تو مسجد میں بھیج دے اس کا بھی حصہ ہو جائے پانچ بوڑھے لوگ نہیں جاتے ہیں رہتے ہیں بولا میں تو جماعت میں گیا نہیں آ لوگ چھوکرا کام کرے آپ نام جو مشہور ہے یہ لوگ نہیں ہمیں بھی جانا چاہیے ہماری ضرورت ہے اگر صاحب مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں تو بتاؤ بھائی ویرم گاؤں میں دین آتا بھائی بولو سورین نگر میں دین آتا مکہ اور مدینہ میں دین رہتا ہے ہندوستان میں دین نہیں آتا وہ جو صحابہ نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا آپ بولے کشتی کو آگ لگا دو اسپین کے اندر اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ہماری کشتی یہ سو ہوگا بالوں نے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے بولے واپسی کا خیال ہی نہیں لانا ہے یا تو دین زندہ ہوگا یا ہماری قبر ہوگی اتنی قربانی کے بعد یہ دین ہمارے پاس ہے وہ دین ہماری آنکھوں کے سامنے بیت رہا ہے لوگ بغیر کل میں نماز کے جا رہے ہیں اور اللہ نے ہم کو استداد دی ہے صلاحیت دی ہے ایک آدمی دس پندرہ منٹ سمجھا سکتا ہے ہمارے بہت سارے چھوکرے ہمارے ساتھ جماعت میں محلے میں بھی آتے ہیں کبھی جماعتوں میں آئے تو چپل کی دکان ہے کپڑے کی دکان ہے ڈریس کی دکان ہے سمجھاتے بیٹا چمپل لینے آتے ہیں تو کیا کرتے ہو مالا કેવી રીતે આવું બોલો આ લાખાણી અત્યારે કોણ જે ગમે લઈ ના تو وہ شو کرو وہ ہم چاہیے ایک آدمی کمپنی کے پیراگون کا لینے آیا لکھانی کے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں دیکھو بڑی جین بنائیے جائے پہلی چمپل تمہیں بھولی جاؤ آپ پہرو وجن میں ہلکی نہ گمے پہرےلی پاسی لے بہت ساری وستو جو پہلا کے نام آ رہا پھر سمجھا پھر کہتے جاؤ بھائی جلدی سے تو اردو چلے گیا اور پھر دوسری کوالٹی بس سمجھا بجا کے اس کو ایک دو جوڑی چپل دے دیتے چائے بھی پلا کے روانہ تھا وہ بھی کہتے تھے وہ کیا لینے آیا تھا کیا لے کے یہ صلاحیت ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ نے نہ پا ناپا نہ پا ڈومری والا ڈومری بیچتا ہے اس کو بھی صلاحیت نے دی ہے ڈومری کے پجائیں بتاتے یہ ناسک کی ہے یہ نہیں ہے یہ بہت چلے گی مہینے مینس کیا تو فضائی بتا کے نوکری دے سکتے اور اللہ کے کام میں جانے کا ہو عشا کے بعد ملاقات میں جانے کا ہو اچھا جہاں کرے ہم نے کیا ہو رہا ہے اللہ کے وہاں ہو گیا اس لیے جو بیٹھا ہے نا پورا مجمع نیت کرو اپنی مسجد میں مسجد وال جماعت میں بیٹھیں گے اور گھر گھر کی ملاقات میں جائیں گے ان شاء اللہ ہاں یہ ذمہ دار امیر صاحب اور یہ مولوی صاحب سب کہہ رہے ہیں نا بھائی ہمارا بھی بات کرو بات کرو پر ہم نے بھی سواب پہنچے سے اللہ اکل میں ہوشیاری آ لیجیے ہمارا بھائی بہن سے ہوں بات کر بولوں ہاں، دو تین مرتبہ اپنے چار پانچ آدمی کے ساتھ گئے نا کہ بھائی آج ہمارا اچھی بات کر اور یہ بات کرنا بہت اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں معقوم ہے اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو ہمارے بندوں کو ہماری طرف قرآن شریف اللہ پاک فرمائے معقوم ہے اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو ہمارے بندوں کو ہماری طرف پھر وہ یوں کہے کہ میں کام میں سے ایک مسلمان اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا اس لیے میرے دوستوں روزانہ مسجد بار جماعت میں بیٹھو لوگ بیٹھتے ہیں اپنے چلے جاتے ہیں کیا کر لیتے باہر جا کر اللہ نے عزت دی ہے صلاحیت دی ہے گاؤں کا تم بستی کا ذمہ دار باہر جاتے ہیں تو اندر ہوتے ہیں تو بھی باہر نہیں آتے چھوکرے آگے کیا بولتے ہیں ابا یہ کہہ دے کہ نہیں یہ دے کیا بول رہے ہوتے ابا یہ کہہ دے کہ نہیں یہ کہہ دے نہیں کہ جاؤ اور ایک وکیل صاحب ہے ایک ڈاکٹر صاحب ہے ایک مولی صاحب ہے ایک پروفیسر صاحب ہے شام کا چودھری قسم کا اللہ نے عزت دیا ہوا آدمی کچھ دیکھتے ہو ڈاکٹر صاحب آئے پندرہ جا کر ڈاکٹر صاحب آئے ڈاکٹر کے پاس گیا مجھے بہت اچھی صلاح دی تھی بہت کم پیسے میری دوا بھی کری بہت عزت ہاں اور ڈاکٹر صاحب پہلے اندر ہے چھپا دیکھو ڈاکٹر کی صلاحیت عزت دین پہ بات سنیں ایک ڈاکٹر کا ڈسٹر کرنا ہے بات سن رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب جا ہم ان شاء اللہ عیسہ مار ہمارا یہ عزت اللہ نے دی ہے ہر ایک کو بیچارے جانے والے جاتے ہیں کرتے ہیں اللہ ان کی محنت کو جائے نہیں کرتے اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے خوش قسمت ہے خوش قسمت اور شہادت بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے استعمال کرے بڑا خوش قسمت اور بڑا مبارک ہو جو دنیا میں خیر کا چاوی بن جاتا خیر کا کیا بنے بھائی یہ کام خیر کا لانے کا اس لیے میرے کو بھائی مسجد بار جماعت میں بیٹھو گھر بیٹھے نماز پڑھنے تو جاتے ہیں عشاء کے بعد اور فجر کے بعد جہاں جس وقت مسجد بار جماعت بیٹھتی ہے بیٹھے سنو کیا ہوتا ہے کتنی کارگزاری ہو رہی ہے کتنی جگہ سے جا کر آتی ہے سب بیان کرتی ہے ہم تین آدمی گئے تھے فلاں گھر گئے فلاں فلاں نماز کی دعوت دی مقامی اور سب ڈال دوسری جمع تیسری جمع اگر ہم کو کسی نے نہیں جوڑا تو ہم پیش کریں بھائی ہم کو بھی جوڑو کسی جماعت یہ لوگ کب جاتے مجھے عیشہ کے بعد میں عیشہ سے پہلے آ جاتا ہوں میں ان شاء اللہ عیشا پڑھوں گا ان کے ساتھ مجھے جوڑ دوں گا اپنے آپ کو پیش کرو بگاؤ مت اپنے آپ کو بچاؤ مت لگاؤ گے لگ جائے گا میرے دوستوں جتنا مسجدوں کے اطراف میں ہم گھومیں گے اور اپنی بچیوں میں محنتیں کریں گے یہ سارا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں کر ہیں ایک آدمی ہماری محنت پر کوشش پر دین پر آ گیا نمازی بن گیا اللہ سے جڑ گیا جب تک وہ فرمایا کار خیر کا کام کرے گا پھر اس سے سارا ثواب ہمارے عمل آنے گا اس کو بھی ثواب ملنے والا ہے لیکن یہ تین آدمی ہدایت کے ذریعہ تینوں کو ثواب ملے گا یہ تین آدمی میرے گھر آیا تھا اور مجھے سمجھایا آج جی کی تھی اس لیے میرے بھائیوں مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ ہم گشتوں میں گھر گھر کی ملاقات پر کیا ملتا ہے پیسہ بیٹھیں گے پک نیت کرو روزانہ بیٹھیں گے اور دوسری بات کیا ہے روزانہ کیا بھائی میں نے تو اس میں کہہ دیا ڈھائی گھنٹے لگانا ملاقاتوں میں جانے کا ہے یہ ذمہ دار لوگ نہ جوڑے تو سامنے ہو جاؤ ہم نے شرم نہیں آؤ کہ آٹو موٹو آٹو اونچو کام میں آگ لگے ہم نے کروں نہیں اور کہو ہم کو لے جاؤ ذمہ داروں کے ساتھ جاؤ جماعتوں میں گستوں میں جاؤ سیکھ لو میں نے کہا ہے دو چار متوازی پھر بولنا بھی شروع کر دو چاہے ایک دن نہیں لگا ہے گھبراؤ مت اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو جایا نہیں کرتے ہمارے دو جملے کسی کے دل پہ لگ گئے اور اس کو اللہ ہدایت دے دی تو یہ ہماری کمائی ہو جائے اس لیے اپنے آپ کو بنایا ملاقاتوں میں گھر گھر روز جانا ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں اڑی گھنٹے لگاؤ یہ امت دسواں حصہ بھی اللہ کے دین کے لیے دے دے رہے نا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو دسواں حصہ ہے اڑی کلّہ یہ اڑی کلّہ کہیں نہ کہیں لگتے ہیں چوتروں پر ہوٹلوں پر اور موبائل میں ہمارے بڑے تو گنتی کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی آٹھ گھنٹے سونے کے ہیں چار گھنٹے کھانے پینے کے ہیں دو گھنٹے تو بھی ہم کرنے انیس گھنٹے بیس گھنٹے تک جاتے ڈھائی گھنٹے تو کہیں نہ کہیں لگ جاتے لیکن فضولیات کا لگتے ہیں لغلیات کا لگ جاتے اس لیے یہ ڈھائی گھنٹوں ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے دیں ڈھائی گھنٹے کی نیت سے روز پھرو روز ملاقاتیں کرو کوئی گھر باقی نہ رہے ہمارے مولانا کارگزاری لیتے ہیں بھائی تمہاری مسجد کے اطراف میں کتنے مکان ہیں ایک سو بیس مکان کہہ رہا ہوں پچاس کتنے چار مہینے والے پچاس کلے والے ایک سو بیس ابھی ایک سو ستر کا مجمع ہے کتنے آدمی میں ہے جو بولے بارہ پندرہ اچھا تم کتنے سالوں سے بولے کام کر رہے ہو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک مہینے میں دو مہینے مولانا تو مہینہ ہی کہتے ہیں ایک مہینے دو مہینے میں یہ جتنے ایک سو بیس گھر کے مالک مرد ہے جو دو سو چالیس ہے دو سو چالیس کی ملاقات کر لیا کوئی بولنے کو نہیں ہے حالانکہ ہمارے بزرگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے میں ہو جائے اچھا ہے بڑی بستی ہے تو دو مہینے میں دو سو چالیس مکان ہے دو سو چالیس مکان کے ایک سو بیس مکان دو سو چالیس بالک مرد ہے دو سو بالک مرد کی ملاقات ہو جانی چاہیے ایک آدمی بھی بچنا نہیں چاہیے مولانا کہہ رہے تھے کوئی آدمی دیر سے آتا ہے رات کو گیارہ بجے آتا ہے دس بجے جماعت میں بات رکھو بھائی گیارہ بجے وہ آتا ہے دیکھو میری ہمت نہیں ہے بولے گیارہ بجے وہ جو گھر میں اینٹری ہوتی ہے وہاں کھڑی ہوتی ہے اس کی بھی فکر کرو ایک آدمی دور رہتا ہے تو دور جا کر بھی اس کی ملاقات کرو کہ بھائی سب جگہ جاتا ہے لیکن آپ نہیں ملتے تھے آج ہم پانچ کلو میٹر اپنے گاؤں سے آپ کو ملنے آئے ہیں بھائی نماز ہے دین ہے شریعت ہے سنت ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے کافی لوگوں کی ملاقاتیں ہو چکی تھی آپ رہ گئے تھے اس لیے ہم آپ سے ملنے کے سر ہوتا ہے یار میرے لیے تم پانچ کلو میٹر آئے آپ گیارہ بارہ بجے رات کو گھر آتے ہیں بولے کام کاج زیادہ ہوتا ہے میں نائٹ میں زیادہ کام کرتا ہوں آج سے نماز شروع کرتا ہوں گیارہ جگہ گیارج میں پڑھ لو ہائی کا ہوٹل پہ پڑھ لو نماز چھوڑو مسجد میں آیا کرو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جمعرات کا اجتماع ہوتا ہے تعلیم ہوتی ہے جو بھی ہم جو اس کے کا جس سطح کا آدمی ہے اس سے آگے بھی اس کے ساتھ بھائی کرو گے ان شاء اللہ اور نیت کرتا ہے ڈھائی ڈھائی گھنٹے لگائیں گے ان شاء اللہ مقبول قبول ہے تو بھائی روزانہ کے دو کام ہو گئے میرا کام کیا ہے مسجد جماعت میں بیٹھنا سمجھنا ہے مشورے کی جماعت بیٹھتی ہے نا تو بھائی کیا کیا جائے کیا فکر کریں سب نمازی دوسرا ابھی گھنٹے لگ رہا ہے گھر بڑا دکان سب جگہ کوئی مرنا نہیں چاہیے سمجھے ہر ایک کے پاس جانا اور ڈھائی گھنٹے میں مختلف کام بھی ہمارے بڑے بس تعلیم میں نہیں بیٹھتا ہے تعلیم میں بیٹھنے کی دعوت نماز نہیں بڑھتا نماز کی دعوت تین دن کی تشکیلیں کرو تین چار مہینے کی تشکیل کرو بیمار ہو گیا ہمارا روسی پڑوسی بات پڑوسی کرنے کے لیے دوا خانے میں جاؤ گھر پر کوئی بیمار ہے تو گھر پر جاؤ جماعت آئی ہے تو تعلیم کرانے کا مشورہ کرو بھائی جماعت آئی ہے ہم تعلیم کرا لیں گے یہ بھی ڈھائی گھنٹے میں شمار ہے وہ جماعت جانے والی ہے گھومنے کے لیے جاؤ ہاں۔ تو میرے دوستوں یہ مختلف جو اس سطح کا آدمی ہے اس سطح کی اس کو آگے کی دعوت دے رہے اس کا ذہن بنا رہے ڈھائی گھنٹے کے اندر اور تیسرا کام ہے مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم یہ روز تین کام کرنے کے مسجد اور جماعت میں بیٹھو علی کلر روز لگاؤ اور روز اپنی مسجد کی اور گھر کی تعلیم بھائی دیکھو مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے ہمارے امام صاحب مولانا صاحب حدیث سنا رہے ہیں علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی بات ہے وہ انسانوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے اس حدیثوں کو چھوڑ کے ہم چلے جاتے اور ماں سے پوچھے ایک حدیث کو جاننے کے لیے صحابہ نے کتنا لمبا سفر کیا احمد نے لکھا ہے مدینہ سے دمش کس پر گئے بتاؤ جو وہاں پلان چھوڑے تھے ان کے جوانے میں اونٹ تھے کچر تھے اور ایک حدیث جاننے کے لیے جا رہے ہیں جا رہے ہیں دھوپ میں اور جانے کے بعد وہ حدیث کے لیے گرواز پکڑے بھی بولے کھٹ کے ڈائم دروازہ کھلا سلام کیا بولے ایک حدیث معلوم ہے وہ بتاؤ تم کس لیے آئے بولے حدیث کے لیے بولے کوئی ابھرانی تھی بولے نہیں کوئی دوسرا کام تھا رشتے دار کو نہیں میں تو حدیث کو جاننے کے لیے بتائیے ایک حدیث کو جاننے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا وہ حدیث ہم نے کہ ہمارے امام صاحب ہمارے ساتھی ذمہ دار کہتے ہیں بھائی حدیث پاک کی تعلیم ہوتی ہے بیٹھ جاؤں اور حدیث کو سنے بغیر ہم چلے جاتے ہیں آدمی مسجد سے باہر نکل کے وہاں بوکڑا ہوتا ہے سامنے چوترا ہوتا ہے کہ ہوٹل ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور ادھر پندرہ منٹ دس منٹ آٹھ منٹ تعلیم ہو گئی نا لوگ نکلتے ہم دیکھتے ہوئے تعلیم چھوٹی کیوں کیوں بات بیٹھا ابھی سن لیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بات ہے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات پڑی جا رہی ہے سچی اور پکی بات وہ انسان کے دل پہ اثر کر دیتی جو بھی سنتے ہیں نا تعلیم سے زندگی بدل جاتی ہے ہمارے گرو بہن نے کہہ رہے تھے دنیا میں جتنے لوگ جماعتوں میں بنے ہیں زندگیاں تبدیل ہوئی وہ بولو کیسے ہوئی ہے ارے بولو نا تعلیم سے جماعت میں چار گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے نا تعلیم میں بیٹھ کے سنتا ہے نا پھر رونا شروع کرتا ہے جی سے ہے امام سب دس منٹ آٹھ منٹ ہے کوئی جگہ پندرہ منٹ ہوتی ہو تو مشکل ہے اللہ سے بڑے تو کہہ رہے پندرہ منٹ ہونی چاہیے پانچ سات منٹ دس منٹ حدیث پڑھ جائیں فجر کے بعد اثر کے بعد یا عشاء بات جس کا جو ٹائم ہے ہم حدیث سنے بغیر چلے جاتے ہیں کیا فائدہ ہوگا امال کے بھاؤ بھی معلوم نہیں آج ایک آدمی کو چیز کا بھاؤ معلوم ہے ارے کچھ چیزوں کا بھاؤ معلوم ہے بعض لوگ کو دھندا نہیں ان کو بھی معلوم ہے ٹویل کی دال کیا بھاؤ ہوگی کیا کہہ رہا ہے ایک سو سینتالیس روپیہ ہوگا لوگ بیٹھے بولے ایک سو سڑسٹھ روپئے تب دوں گا دار لے سو سڑسٹھ روپیہ مورج نا پتاس چیزوں میں ہر ایک بھاؤ اب شکوا کریں گے تو کیا ملے گا پڑے گا تو کیا ملے گا نہیں گھر سے جو آدمی رجوع گھر کے مسجد میں جائے گا تو کیا ملے گا چاہیے عمل کا کوئی قرآن کی ایک آئے ایک ایک گروپ پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے قرآن ایک گروپ ہی پڑھیں گے اللہ کیا دیں گے اس لیے حدیثوں کا بھاؤ یہ عمل کے بھاؤ ملتے ہیں تعلیم میں ایک ایک چیز کے بھاؤ وہ انسان کو ہمارے بزرگ قصہ بیان کرتے تھے ایک لڑکا وزو کرے بغیر مسجد میں بنوا گھر سے آئے اور سیدھا بغیر وزو کی نماز پڑھے سنت پڑھے فرض پڑھے معصوم بن ہے پانچ سات سال تھوڑا بچہ ذمہ دار کا بچہ ہے چلا خوبصورت بچہ لوگ کہتے ہیں یار چھوٹا وجو نہیں کرتا ہے لیکن میں نے بھی دیکھا میں نے بھی ایک دن باریک ان سب کو بلایا ذرا نماز پڑھو اس کو وجو کا بھی معلوم نہیں ہے اتنا چھوٹا بچہ ہے بھائی جب بھی نماز پڑھنے آؤ نا تو پہلے ہاتھ پاؤں دھونے کا وجو کرنے کا پھر نماز پڑھنے کی سیدھا آ کے سب پہ کھڑا ہو جاتا ہے بتائیے اس بچے پر حدیث کا کیا اثر کہانی نہیں ایسی بات نہیں چاچا اپنے چوکری زبان سے کہہ رہا ہے ہمارے گھر میں روز تعلیم ہوتی ہے اور اس تعلیم میں ایک حدیث آئی تھی جو بچہ کہہ رہا ہے معصوم بچہ کہ جو آدمی گھر سے وجو کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں ہر قدم پر اسے ایک نیکی ملے گی ایک گنا معاف ہوگا جب سے چچا میں نے حدیث سنی ہے نا تب سے میں گھر سے وجو کر کے آ رہا یہ حدیث کی قیمت واقعی میں جو آدمی گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے ہر قدم پر اسے ایک نے کی ایک گنا معاف اور جیسے وضو گھر سے کر کے آنے والا احرام درم کے مکھر چل ہے اتنا بڑا اجر ہے میرے بھائیوں اپنے امام صاحب کی تعلیم میں سب نیت کرو انشاءاللہ بیٹھیں گے ہاں؟ سب نیت کر دیں اور گھروں کی تعلیم جیسے بچے کا واقعہ گھر کے متعلق ہی ہے یہ گھر کی تعلیم کی برکت ہے ہاں؟ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں عورتوں سے زیادہ بچے ہیں سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے بولو ماں کی گوٹ ماں کی زندگی میں دین ہوگا نا تو بچوں میں دین منتقل ہو جاتا ہمارے وہاں ایک سائکولوج صاحب آئے تھے دیوبند کے انہوں نے بیان کیا ہے ایک اولیا دنیا میں گزرے ہیں وہ یوں کہہ رہے تھے یا اللہ اوپر سے آواز آتی تھی لب بڑی تھی آپ جی اس ولی کو جواب ملتا تھا اللہ کی طرف بزرگ بیان میں کہہ رہے تھے یہ ولی کہہ رہے ہیں اللہ ولیہ کہہ رہے ہیں میں جو اللہ تک پہنچا ہوں واسطہ میری ماں بنی جو ماں نے ایسا طریقہ سکھایا ایسا میں اللہ تک پہنچا ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں نا اپنے گھروں میں تعلیم کرو اپنی اہلیہ کو بھی تعلیم میں بٹھاؤ بچوں کو بٹھاؤ یہ حدیث سنیں گے ان کے اندر آخرت کی فکر آئے گی حدیث کا بھاؤ انہیں معلوم ہو جائے گا گھر میں جتنے بھی گناہ کی چیزیں ہیں نا وہ ساری ختم ہو جائے گی ہاں آج اتنی دینی چل رہی ہے دیکھو اتنے خرافات دنیا میں چل رہے ہیں بڑے بڑے کی ہاں۔ فکر ہے اور گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم چھ صفات بھی ہو سمجھا اس سے ان شاء اللہ ہمارے گھروں میں گناہ کے فرمایا کے فرمایا ختم ہو جائے بے دینی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس گھر میں دین داخل کریں گے قرآن کی تلاوت کو داخل کریں گے ذکر اسکار کو داخل کریں گے مصنوع دعاؤں کا اہتمام گھر والے کریں گے یہ تعلیم کی برکت ہے اس لیے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو اور اپنے بچوں کو تدین سکھاؤ تعلیم کرو کبھی اہلیہ سے پڑھاؤ کبھی اپنی بیٹی سے پڑھاؤ اپنے بچے سے پڑھاؤ اور گھر کا مرد خود بیٹھے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں جو گھر کا وہی ہے وہ بھی تعلیم میں بیٹھے تعلیم کر لو چلو اور ہم موبائل لے کے بیٹھ گئے کوئی فائدہ وہ کہیں گے موبائل دیکھنا اچھا ہے کہ تعلیم میں بیٹھنا اچھا عورتیں تو کہتی ہے ہمارے گھر والوں کو تعلیم چاہیے موبائل جو تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہوگا گھر کا ذمہ دار لے کے بیٹھے اور گھر کا ذمہ دار ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ سلمان شریف میں فرمایا جس کا حکم ہے اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آپ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو کہا جہنم کی آپ سے بچاؤ انہیں کہہ رہے تھے ان کی تجربہ تصویر کو کیا کہ انہیں دین سکھاؤ علم دین سکھاؤ اس لیے بھائی گھروں میں تعلیم کرو روز ہے کوئی خرچہ بھی نہیں ہے نہ کوئی دقت بھی نہیں ہے کوئی مجاہدہ بھی نہیں ہے اچھی ہاں، بات جوان میں رہنے کا کیا مجھے علی کل لگانے کا کیا مجھے کیا خرچہ ہونے والا گھر میں تعلیم کرنے کی مسجد میں کیا خرچہ ہے کیا مجاہدہ وہ بھی ہم نہیں کرتے اس لیے گھر میں لے کر بیٹھو بھائی بچوں کو اور گھر میں سب لوگوں کے اندر دین آئے گا تلاوت زندہ ہوگی تعلیم زندہ ہوگی تصویر زندہ ہوگی گڑھ ہے نا وہ جنت کا باغ بنے گا ہاں تعلیم کے ذریعے سے ہاں اور سانس بہو کا حق سمجھے گی بہو ساس کا حق سمجھے گی یہ میری بیٹی ہے بہو کہے گی یہ میری ماں ہے اس کو دیکھنا مجھے سوال ہے جس گھروں میں تعلیم ہوتی ہے نا اللہ ان کی اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دیتے ہیں تعلیم کی سے کتنا نہیں ہوتے فساد نہیں ہوتے اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے لڑائیاں بھائیوں میں نہیں ہوتی کیا اس گھر میں دین ہے اس گھر میں سنت ہے اس گھر میں شریعت ہے یہاں تعلیم ہو رہی ہے اللہ کے دین کے تقاضے اس گھر میں پورا ہو رہا ہے گھر سکون کا جنت کا باغ بنا ہوا ہے اس لیے بھائی اپنے گھروں میں خوب فکر کے ساتھ تعلیم کرو سب نیت کرتے ہیں بھائی اور چودہ عمل بھائی دیکھو دو گشت ہے فکر کے ساتھ اپنا پہلا گشت ہے صبح سے دس کے دن ہمارے بڑے کہتے ہیں گز کی فکر کیا کرو آج گز کا دن آج جب ہم بیٹھے نا پچاس آدمی سو آدمی ایک سو بیس سماجی آئے ایک سو بیس کو کہو میں بیٹھ جاؤ بہت اونچا عمل ہونے والا آپ ہاں، سب کو بٹھاؤ تو چلے جاتے ہیں ان کو بھی سمجھاؤ جتنے لوگ چلے جاتے ہیں ان کے گھروں پہ جا کے ان کو سمجھانا چاہیے اگر تم چلے جاتے ہو اس سے تھوڑا بیٹھو جو نیند کے بیٹھنے کے اتنے سوال ہے اتنی فضیلت ہے اتنا نمازی دیکھو ہمارے وہاں دو سب ہوتے تھے اللہ نے دیکھو ایک جماعت والوں نے محنت کیا تین سب ہو گئے چھوکرے نوجوان اور ہم سب مل کے محنت کرتے تین سب ہو گئے تھوڑے دن کا دیکھو اب تو ساڑھے تین سب ہو گئے تم مسجد میں آئے وہاں جی تو روز بڑھتے رہتے اٹھوڑے اٹھوڑے میں دیکھا پانچ دس پندرہ پانچ دس پندرہ الحمد للہ اپنی سفر بڑھ رہے یہ محنت کی بات ہے تم بھی حصہ لے لو تمہارا سمجھانا چاہیے سمجھے ہم تو بھائی نہیں بیٹھنے والوں کو کہتے رہے گا مسجد اور جماعت میں تو گیا اس لیے تو بولو بجائے بتاؤ اس لیے میرے بھائیوں گز کے دن ہم گز کی فکر کریں سمجھا لوگوں ایک سو اڑسٹھ گھنٹے ہیں ایک سو اڑسٹھ گھنٹے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ آج اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے دیا جائے مسجد کی آبادی کا عمل ہے آج پوری بستی کے اندر سو فیصد گھروں کی ملاقات ہو جاتی بڑے بڑے کہتے ہیں جتنے آدمی ہو نا زیادہ سو فیصد بالغ مردوں کی چار محلے ہیں سو آدمی ساٹھ آدمی ہو گئے تو چار جماعتیں بن جائیں گی چار محلے کی اور جیسے ہمارے بڑوں کی منشا ہے کہ ایک سو اڑسٹھ ایک گھنٹے میں پونے گھنٹے میں سارے گھروں کی ملاقاتیں ہو جائیں یہ جماعت بھی پورا محلہ کور کر دیا سب جگہ جا کر اللہ کا فوج یہ ادھر ادھر فکر دعا تعلیم سب ہو رہا ہے اس میرے بھائیوں صبح سے فکر کیا جائے اور کہہ رہے تھے جمعہ میں گش کے دن مسجدوں اور جماعت میں دوسرے کو مت سوچو بھائی چار مہینے کی وصولی چلے میں ٹھیک ہے ہاں؟ لیکن آج مختصر کر کے کہو بھائی آج ہمارا یہ گشت والا عمل ہے اور بتا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا علیہ السلام کی مسابحت والا عمل ہے وہ کون سا عمل ہے ایک لاکھ دنیا میں چوبیس ہزار سما بیس امدیا علیہ السلام آئے اگر کوئی مسابقت والا انبیاء کا مسابقت والا عمل ہے تو وہ گشت والا اتنا بڑا عمل ہے اس گشت کے لیے اللہ ہمیں قبول کر لے بھائی تو سمجھا رہے کہ بھائی دیکھو آج مغرب سے حصہ سب نے طے کیا اور آج مسجد اور جماعت پوری جگہ جہاں بھی جائیں گے صبح کی ملاقاتوں میں گز کی دعوت دوڑ کے بعد جماعت جا رہے وہ بھی گز کی اثر اصل کے بعد کوئی جا رہے وہ بھی ارے بھائی جو دکان سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں عبد اللہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ پیچھا لے آؤ جلدی عبد اللہ بھائی کو آج جگہ مغرب سے تین لڑکے جائیں گرام اب ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ آج دس کا دن ہمارے گھروں کی منشا ہے کچھ کھلا پلا کے بھی اگر جائے جاؤ ہمارا بھائی دس میں آ جائے تو کمائی ہو جائے گی آخرت کی اللہ اس کا دس دنیا میں بھی دیں گے پورے دن گز کی فکر ہے صبح بھی گز کی فکر ان شاء اللہ شرام کو مغرب میں بھرپور شادی بھرنا اعلان کریں اب دیکھو گے آپ ماشاء اللہ نو پھر سے فارغ ہو گئے روزانہ تیس بیٹھتے تھے آج پچاس بیٹھ رہے تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے آپ کو بہت نئے نئے چہرے کہہ رہے تم کو معلوم نہیں ہے صبح میں چار پانچ جماعتیں گھر گھر جا کر گز کی دعوت دی ہے اس کی برکت سے پچاس سو آدمی کو دعوت دی تو بیس تو آ گئے تیس تو بیٹھتے تھے آج بیس بڑھ گئے پچاس ہو گئے الحمد للہ ہاں؟ یہ کمائی ہے ہاں، اب وہ بیس آدمی گز میں جائیں گے درمیانی بات سنیں گے ان کی زندگیوں میں پھر فکر سب کمائی ہو جائے گی اس لیے بھائی یہ ہر ایک کا کام ہے میں نے کہا ایک دن جوان دینے گا اس کا بھی کام ہے بوڑھا ہے اس کا بھی کام ہے جوان ہے اس کا بھی ماجو ہے اس کا بھی یہ کام ہے کہ نہیں نہیں وہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اسی سال نبے سال کے بوڑھے ہیں جماعتوں میں جا رہے ہیں ترکی میں دفن ہوئے اپنا انصاری مدینہ کے رہنے والے ہیں استنبول میں دفن ہے یہ ہر ایک کا کام ہے کوئی اپنے آپ کو معذور نہ سمجھے ہاں، ہر ایک فکر کرے کی بات اور ایسے فرمایا اپنی مسجد میں ایک سو اڑسٹھ گھنٹہ گھنٹے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے گز کا ایسا دوسرا گز ہے بھائی پہلا گز کی سب نیت کرتے ہیں نا دوسرا گز ہے وہ فرمایا مسجد ہے جہاں مسجد نہیں ہے مدرسہ نہیں ہے سمجھایا جہاں آزاد نہیں ہے نماز ایسی جگہ جاؤ ہاں، تمہارے بڑوں نے کیا کہا یہ دونوں کی جماعت جاتی ہے وہاں جانا ہمارا ہمارے وہاں کھیت سے دس گڑے چھوٹے چھوٹے لا کے رکھے چمبوڑے لا کے رکھتی ہے کے لیے پانی بھر کے رکھ وہ کھیت والے بھی کہتے آ جا کی بائک لے کے چار پانچ آدمی گئے پیپ بھی بھرے ہوئے ہیں پلاسٹک بچھایا اجان دی بس کیا ماشاء اللہ بستی والے دھیرے دھیرے ماشاء اللہ نماز سیدھا ہو گئے ایسی جگہ ہمیں گش کرنا جہاں نصرتی گشت نہیں ہے بھائی وہ نگینہ مسجد میں تو ماشاء اللہ بیس آدمی پہلے گش میں ہوتے ہیں اور یہ ادھر کی مرمان مدینہ مسجد والے وہاں گئے دس آدمی ان کا گش کمزور کر دیا ہمارے بلکہ گئے مسجد سے مسجد کا گشت نہیں ہے اور جہاں کام صحیح ہے ہے وہاں تو نصرتی گشت تو ہے ہی نہیں جہاں کام نہیں ہے بھائی اعلان بھی کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی متکلم نہیں ہے کوئی رہبر نہیں ہے مسجد ہے چلو آپ وہاں جا سکتے ہیں وہاں کرو محنت وہاں اپنی مسجد جیسا ماحول وہاں کھڑا کرنا ہے لیکن جہاں درج کرنے والے آٹھ دس بھی ہے تو کہاں وہاں مت جاؤ جہاں نماز فلیکٹ ہے ہمارے وہاں جھپڑ پٹی ہے یہ فیکٹریوں میں مزدور لوگ رہتے ہیں ان کا چھوٹنے کا وقت ہے اس وقت آپ پلاسٹک لے کے جاؤ بچھاؤ اور مزدوروں کو بلاؤ ان کو سمجھاؤ نماز پڑھاؤ یہ مزان دو نماز پڑھاؤ ایک دو نمازیں ان کی ہو جائے گی ایمان کی بیداری ان کے اندر پیدا ہو جائے گی اس لیے میرے بھائیوں ہم کو دوسرا درجی فکر کے ساتھ کرنا ہے اور کریں گے ان شاء اللہ اور مہینے میں تین دن میں اپنی ضرورت سمجھ کر اپنا ہفتہ طے کر کے تین دن لگا ستائیس دن بھائی محنت کے ہیں کاروبار کے لیے نہیں ہے ستائیس دن ایسی محنت کرے کہ اپنے ساتھ جماعتوں کی جماعتیں بن جائیں اور اپنی جماعتوں کو لے کر اطراف کی بستیوں کے اندر یہی جامع مسجد مدرسہ نہیں ہے وہیں جا کر ہم محنت کریں ہاں؟ میرے دوستوں یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے بھائی اس کام کے ہم محتاج ہیں کام ہاں، ہمارا محتاج نہیں ہے ہم نہیں کریں گے تو اللہ کسی سے بھی کام لے لیں گے اللہ پاک نے اپنے دین کا کام مکڑی کے جالے سے لیا ہے کبوتر کے انڈے سے لیا ہے لنگڑے مچھر سے لیا ہے پورا دین کو پھیلانے میں اللہ ہمارا محتاج ہے ہمارے پچھلے چار مہینے کے ہمارے اڑھی گھنٹے کے اللہ محتاج ہے بولو نا بھائی تو خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ ہمیں استعمال کر لے ہماری اللہ نے جان دی ہے مال دی ہے وقت دیا ہے یہ اللہ کے کام میں لگ جائے اس لیے میرے دوستوں اس کام کو اپنا کام بناؤ مقصد بنا بیوی میرے بچے میری دکان میری تو دین کا بات میرا ہی سمجھے کہ یہ دین میرا ہے مجھے بھی اس دین کے لیے اللہ نے فارغ کیا ہے صحابہ کہتے تھے ہمارا دنیا میں آنے کا وجود اللہ کا دین دنیا میں بلند اور آدمی اللہ کو پہچاننے والا بن جائے اس کے لیے جان کی ضرورت پڑی صحابہ نے جان لگائی مال کی ضرورت پڑی لگائی بھائی دین کے خاطر معلوم ہے صحابہ نے کتنی قربانی دی بچوں کو یتیم کیا صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا وطن سے بے وطن صحابہ ہوئے اپنی قبروں کو صحابہ نے ملکوں میں بنایا کتنے لیبیا میں صحابہ دفن ہے کتنے سیریا میں کتنے افریقہ میں یہ دین کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں کے صحابہ تھے آج مکہ مدینہ آنے والوں سے پوچھو دس ہزار کی صحابہ کی قبریں ہیں مکہ میں مدینہ میں حجاز میں جہاں بھی پوچھو بھائی لاکھ صحابہ کار دفن ہو گئے پوری دنیا میں پھیل گئے ہم لوگ گئے ملزم دیکھ بولے یہاں بھی ایک صحابی کی طور ہے اس کا نام ہے پہلے نام دیکھ تھا ان لوگوں نے رکھ دیا تو میرے بھائی یہ صحابہ کی ہم کیرلا میں گئے تھے جمع میں گئے بولے یہاں صحابہ ہے سمندر کا کنارا ہے مطلب نرکڑ والا یہ کیا بولتے رتنا گیری بولے یہاں ہمارے صاحب پونا والے آتے ہیں اور ہم کرتے ہیں یہاں بولے صحابہ یہ صحابہ دین کے لیے آئے اللہ کے دین کو لے کر کتنے افریقہ میں سیریا میں لیبیا میں دنیا میں پھیل گئے صحابہ یا تو یہاں قبر بنے گی یا تو دین دن اور واقعی میں ایسا ہوا وہ دن آج ہم سے بڑے دوستوں تھوڑا تھوڑا وقت مانگتا ہے بھائی چار مہینے لگاؤ چیلا لگاؤ تین دن لگاؤ گشتوں میں جڑو مسجد اور جماعت میں اڑی کلاک لگاؤ اتنا بھی وقت دینے کو ہم تیار ہیں جو اللہ نے زندگی دی وقت دیا صلاحیت دی عزت دی اسی لیے ہم دنیا میں آئے تھے اسی کام کو ہم کو چھوڑ دیا تو سب نیت کرو دین کا کام اپنا کام بنا کر کریں گے موت ہاں؟ تک نیت کر لو سب جو موت تک دین کا کام اپنا سمجھ کر اپنی ضرورت سمجھ کر محتاط بن کر کریں گے کون کون نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما سب کے لیے آفیت آسانی پیدا فرما اللہ تعالیٰ ہم سے خوب دین کا کام لے لیں اب دیکھو ماشاء اللہ اب نیت کی آدھی گھنٹے لگانے کی مسجد اور جماعت میں بیٹھنے کی ہاں۔ اب دیکھو کوئی اٹھے گا نہیں جون بھائی آپ کو بٹھائیں گے دیکھو تھوڑی مدد کرو اور اپنا وہ اللہ کو سچ کر کے بتانا ہے اللہ کو ابھی اپنے سب بات سن لی کہ بھائی ابھی کل پانچ کام میں کتنے فائدے اب یہ پانچ کام کے ہی پرچے ہیں تو بھائی یوٹیوب پر بولو کیا وقت ہے بولو پر ہی ٹائم آپ کو کر رہا پہلا گستوں کا یہ سب اپنی ترتیب بنانے کی یہ اللہ کو اپنا نام لکھائیں گے مجھے لوگ دعائیں مانگیں گے میرے بندوں نے گشت کا ارادہ کیا تین دن کا ارادہ کیا وقت لگانے کا ارادہ کیا اللہ کرنے والی یاد تو تیری ہے ان شاء اللہ ہماری دعاؤں میں بھی حصہ ہو جائے گا کچھ لوگوں کی اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام ابھی ہم کو اجائن کرنا ہے ہم ڈھائی گھنٹے کم لگائیں گے تین دن میں ہم کون سے ہفتے میں جائیں گے میں نے ابھی کہا سنتا جماعت بنا کے کام کر رہا ہے اللہ کے راستے میں کون سے ہفتے ہیں بائیس تیئیس چوبیس تیسرا ہفتہ ستائیس انتیس چوتھا ہفتہ لکھایا ہے کے دعا مانگے اور اللہ سے توفیق مانگے کریں گے بھائی ان شاء اللہ اچھا بھائی بجانا کے کون کون ہے بجانا ہلکے کے جگہ کھڑے ہو جاؤ بجانا ہلکے کے کہاں بیٹھے ہیں ہاں ان کو پرچے دے دو ایک ساتھی یہاں سے